اللہ یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں